حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے معاومہ یعنی سالہ سال کے لیے بے سے منع فرمایا ہے جبکہ ابو زبیر اور سعید بن مینہ میں سے کسی ایک نے بے سنین کا لفظ بیان کیا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار تین سو پچھتر